فلیح نے زمرہ بن سعید سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبا سے اور انہوں نے حضرت ابو واقد اللہیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں کیا پڑھا تو میں نے کہا اقتربت الساعة اور قوف والقرآن المجید صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساٹھ